نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی مسلمان بندے نے اہتمام کے ساتھ مکمل وضو کیا پھر اللہ کی رضا کی خاطر ہر روز نفل نماز پڑھی اور اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستانوے